استغفار کے فوائد ہر طبقے کے لیے ایک بات اچھی طرح دل اور دماغ میں بٹھا لیں کہ توبہ استغفار بہت ہی بڑی اور عظیم نعمت ہے مگر افسوس کہ ہم اس نعمت سے غافل اور اس کے ثمراج سے محروم ہیں یقین کریں کہ اگر مجاہدین میں توبہ استغفار کی کثرت آ جائے تو تمام محاذ پر ان کی طاقت بے گناہ بڑھ جائے اور دشمنوں کو بھاگنے کا راستہ نہ ملے یقین کریں کہ اگر علماء کرام میں کثرت سے توبہ استغفار کا عمل جاری ہو جائے تو ان کے علوم میں بے پناہ برکت ہو جائے اور ان کے قلم اور زبانوں پر وہ نصرت نازل ہو جو اسلاف پر نازل ہوئی اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو پہلے تھا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اسلاف کا اللہ بھی وہی اور اب موجود لوگوں کا اللہ بھی وہی آپ یقین کریں کہ اگر امت مسلمہ کی عورتوں میں استغفار اور توبہ کی کثرت ہو جائے تو زمین پر اسلام کے غلبے کا راستہ ہموار ہو جائے عورتیں جب صدقہ اور استغفار کی کثرت کرتی ہیں تو وہ جہنم کے راستے اور کاموں سے ہٹ کر جنت کی راہوں اور کاموں پر آ جاتی ہیں تب وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار بناتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ صدقہ اور استفار کی کثرت کریں آپ یقین کریں کہ اگر مصیبت زدہ بیمار پریشان حال مقروض اور بدحال مسلمانوں میں کثرت سے توبہ استغفار آ جائے تو ان کی حالت تیزی سے درست ہو جائے اور وہ ایسی تبدیلی دیکھیں کہ ان کی اپنی آنکھیں بھی اعتبار نہ کریں آپ یقین کریں کہ ان باتوں میں کوئی مبالغہ یا لفاظی نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس سے بڑھ کر توبہ استغفار کے فوائد خاص اور اثرات بیان فرماتی ہیں اس لیے جو کچھ عرض کیا گیا وہ مبالغہ تو کیا محض ناقص ترجمانی ہے آپ صرف چالیس دن پوری توجہ اخلاص اور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کا روزانہ ہزاروں بار اہتمام کریں تب آپ سسکیاں بھریں گے کہ ماضی میں اس نعمت کی معرومی سے ہم نے معلوم نہیں کیا کچھ کھو دیا عید الاضحیٰ کے بعد سے مکتوبات کی صورت میں الحمد استغفار کی مہم چلی اب ہزاروں لاکھوں افراد الحمد روزانہ ہزاروں بار استغفار کر رہے ہیں اور ظاہری نتائج ماشاءاللہ اللہ حیران کن ہیں اور اصل تو جو کچھ ملنا ہے آخرت میں ملنا ہے